کرتے رہے ہیں قاتل اللہ اللہ نے بتوا دی ان کو کہ اللہ ان کو ہلاک کرے اللہ یہ اتنی واضح روشن ہدایات کے باوجود یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں اتنا اخبار و اخبار ارباب دون اللہ یہود نصارہ میں سے اکثر نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ بنا رکھا تھا اللہ کے علاوہ اور اسی طریقے سے عیسی ابن مریم کو بھی اپنا معبود سمجھتے تھے وما الا واحدا حالانکہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ یہ لوگ عبادت کریں ایک وحدہ لا شریف صاحب کی لا الہ الا ہو اس صلی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں سبحانہ ہو اما اماں جن چیزوں کے ساتھ اللہ کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ بے نیاز ہے اور پاک ہے بات ہو رہی تھی کہ کفار کے ساتھ جہاد سے متعلق اور جب وہ جزیہ دینے لگیں تو پھر وہ گویا کہ اسلامی حکومت کو مان رہے ہیں تو اس کے ماتحت وہ رہیں گے ان کا خیال کیا جائے گا تو جزیے سے متعلق بات عموماً اہل کتاب سے رہی ہے تو اہل کتاب کا ہی یہاں آگے تذکرہ کیا جاتا ہے اہل کتاب میں دو بڑی جماعتیں گزری ہیں ایک یہود کی اور ایک عیسائی کی اگرچہ کتابیں تو مشہور قرآن مجید کے علاوہ تین ہیں جو بھی ہے لیکن زبور کتاب بھی حضرت منہ صلی السلاۃ والسلام کے شریعت کے مطابق تھی اس لیے اس کا علیحدہ کوئی ذکر نہیں آتا تو بڑی اعلی کتاب کی دو جماعتیں ہیں ایک یہودی اور ایک عیسائی انہی کا اکثر ذکر آتا ہے ویسے قرآن مجید نے اور داود علیہ السلام کا اور ان کی کتاب ضبور کا ذکر کیا ہے اس میں اکثر فضائل بشارتیں اللہ کی حمد و ثناء اور تعریف کی بات اتنی ضبور جو حضرت مرسل اثرات والسلام کو ماننے والے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے ہیں ان کو یہود کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بارہ بھائی تھے ان میں سے ایک کا نام یہودہ تھا اسی کی نسبت سے یہودی فرقے کی بھی تشہیر ہے اور اسی سے یہ منصوب ہے یہودی قرآن مجید نے کہا کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہ تمام یہودی نہیں ہیں یہودیوں کا ایک ٹولہ ہے ایک جماعت ہے یعنی ایک فرقہ ہے جیسے اور مذاہب میں مختلف فرقے ہیں ایسے یہودیوں کے بھی فرقے ہیں یہودیوں کا ایک فرقہ ہے جو حضرت وزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یعنی گویا کہ وہ بھی اللہ کی ذات میں یوں شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ بھی سب کچھ کام کرنے والا ہے اور پھر اللہ کا بیٹا حضرت وزیر علیہ السلام بھی یوں کام کرتے ہیں قرآن تقریب کی ادارے کے ہوں گے قوائے یہ ان کی ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں حقیقت حال ایسی نہیں ہے یہودیوں نے کب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا مشہور واقعہ یہ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں آتا ہے کہ جب وہ سو سال سو گئے تھے اوکل مرہ اعلیٰ اعلیٰ قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت حضرت زہر علیہ السلام کا قصہ جو دوسرے بار تیسرے بارے کے دوسرے رقوع میں ہے وہ ایک بستی سے گزرے تو وہ فوت ہو چکے پھر کہنے لگی بس ایسے خیال آیا کہ یہ کیسے اٹھیں گے اللہ نے ان کو سلا دیا سو سال سوئے رہے ان کے ساتھ سواری بھی تھی کھانا بھی تھا سواری بھی ختم ہو گئی کھانا اسی طرح پر تازہ رہا جو درخت کے ساتھ لگتا تھا قرآن مزید نے کہا رنز الا علاط کا وہ شراب کا لم تسنا رنز الا علاق کا وجہ نجالت آیا تھا جب سو سال کے بعد اٹھایا کہا دیکھو اپنے کھانے پینے کی طرف لم تسنا خراب نہیں ہوا اور دیکھو اپنی سواری کو کہ نام نشانی نہیں ہے آپ بلاؤ اپنی سواری کو دیکھو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں وہ سواری زندہ ہونا شروع ہو گئی ہڈیاں جڑی گوشت وغیرہ تو کہنے لگے کہ سمجھ آ گئی بات ہے ان سو سال ان کو بھی جو اللہ نے سلایا ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوا تو کرو و تازہ اٹھ گئے یہ بھی اللہ کی قدرت تھی جب زہر علیہ السلام سو سال کے اس نیند کے بعد اللہ کے امر سے جب اٹھے پھر علاقہ فلسطین میں گئے تو لوگوں نے انکار کر دیا ماننے سے ایک نہیں ہو سکتا وہ شاید بارہ اجتماع ہو گیا ایک جماعت جب جمع ہوئی تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ اچھا اگر آپ واقع نظیر ہیں تو آپ پھر دوریت کتاب سنائیں انہوں نے طوریب کتاب سنانا شروع کر دی تو لوگوں نے پورے طریقے سے ماننے کے بجائے افراد کا شکار ہو گئے کہ سو سال کے بعد جس شخص کو دورایت یاد ہے تو یہ انسان نہیں ہو سکتا پھر اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے تب اسی دوریت یاد ہے بھائی تو اللہ کا یہ بھی تو موجود ہے کہ سو سال کے بعد اس کو اور آج یاد ہے بہرحال ایک لمبا واقعہ ایک گڑیا نے ان کی تصدیق بھی کی پہچان بھی لیا کہ یہ وہی عزیر ہے اس کی عمر لمبی تھی اللہ نے آزمائش کے طور پر امتحان کے طور پر کچھ لوگوں کی عمر لمبی کی جنہوں نے بچپن میں جوانی میں علیہ السلام کو دیکھا تو آج سو سال کے بعد بھی انہوں نے تصدیق کی جب یہ واقعہ سامنے آیا کہ سو سال کے بعد ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں عزیر ہوں اور لوگوں کے سوال کے اوپر انہوں نے دورت کی تلاوت بھی سنا دی تو ماننے کے بجائے لوگ کہنے لگے کہ اللہ کا بیٹا ہے کبھی تو یہ اتنا بڑا کارنامہ دکھا سکتا ہے بس اسی کو پھر اپنا معبود سمجھنے لگ گئے یہ یہودیوں کا ایک فرقہ اور ایک جماعت تھی پورے یہودی اس طریقے سے نہیں تھے شیخ الحم محمود الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفصیل میں لکھا ہے کہ میری ایک ایسے بندے سے ملاقات ہوئی جو فلسطین کے علاقے کا رہنے والا تھا تو مختلف موضوعات سے اس سے باتیں ہوتی رہی تو میں نے یہ بات پوچھی کہ یہودیوں کا وہاں نظریہ کیا ہے اور کس طریقے سے وہ اللہ کو معبول مانتے ہیں کیا اسی طرح مانتے ہیں جیسے عیسائی مانتے ہیں یا فرق ہے تو اس بزرگ نے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اور مشق الحمد محمود الحسن رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے مجھے بتایا کہ ایک ٹولہ ہے فلسطین میں اس علاقے میں کہ جو اپنے آپ کو حزیری کہتے ہیں یعنی اپنا نام رکھ کے نا تو آخر میں لکھتے ہیں حزیری یعنی ہم اس جماعت اور اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو حزیر علیہ السلام کو گویا کہ ابن اللہ کہتے ہیں قرآن مجید نے اس کی ترتیب کی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں کوئی رشتہ دار نہیں اور کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہے وہ وقت اللہ شریف ذات ہے ان چیزوں سے بے نیاز ہے قرآن نے مسئلہ توحید کو بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ یہ اہم مرکزی عقیدے کی جو بات ہے عقیدہ توحید اور یہ عقیدہ توحید ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی نجات ہو اگر انسان کے عقیدے میں خرابی ہو بڑے اعمال کے اعتبار سے اس کے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہو تو اعمال کام نہیں آئیں گے جب عقیدہ سے جو حدیث مشہور ہے کہ من الا اللہ الجنہ اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں من قال لا الہ الا اللہ الجنہ کی اس حدیث کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے جو کلمہ پڑھا اور اس عقیدہ توحید کے اوپر وہ پکا رہا تو اس کلمے کی برکت سے اللہ پاک اس کو جنت عطا کرے اور بھی اس حدیث کی تفسیر ہے کہ ایک مارکے میں صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کچھ اچھی باتیں کفار میں دیکھی تو ان میں سے ایک کافر آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی بڑی فضیلت سنی ہے آپ بیان کر رہے تھے میں کفار کی جماعت میں سے ہوں اب پہلے اسلام لاؤں یا پہلے جہاد کروں دونوں میں سے کون سا کام اچھا ہے تھا اس کے مار کا تو آپ نے فرمایا کہ اسلم بجا ہے پہلے اسلام لاؤ پھر جہاد کرو چنانچہ وہ کہنے لگا کس طریقے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے آپ مجھے مسلمان کریں چنانچہ آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور فرمایا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں پھر کہنے لگا کہ اب میں اجازت چاہتا ہوں میں جہاد کے لیے نکلتا ہوں اور مارکا جاری تھا وہی جو ان کا ساتھی تھا اب ان کے خلاف لڑنے کے لیے نکلا اور آنے والی نماز سے پہلے پہلے وہ شہید بھی ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ اس شخص سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے نہ نماز کا نہ زکوٰۃ کا نہ روزوں کا نہ اور کوئی زندگی کا بس اس نے اسلام لایا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ اور اس کے اوپر اسلامی حکم متوجہ نہیں ہوئے تھے اسے اور ٹائم ہی نہیں ملا مسلمان ہونے کے بعد وہ شہید ہو گیا بس پڑھ لیا جنت میں داخل ہوگا تو بات یہ ہے عقیدہ توحید جو ہے یہ بہت اونچی چیز ہے اس پر بہت بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں اللہ تعالیٰ وحد اللہ شریک ذات ہے اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے ساتھ عبادت کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے وہ اللہ لا شریک ذات معبود ہے کسی کارنامے میں اس کا کوئی شریک نہیں مسیح عقیدہ ضروری ہے دوسری بات قرآن مجید نے کہی وکالت النصار مسیح ابن اللہ کہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے قرآن مجید نے عیسائیوں کے غلط عقیدے کو چھٹے بارے میں بیان کیا ہے جس کو کہا ان اللہ سال سے ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک تہائی ہے مریم ایک تہائی ہے اور عیسیٰ ایک تہائی ہے تو تین تہائی مل کر پھر ایک اللہ بنتا ہے عیسیٰ مریم اور ان میں پھر پھر کے ہیں مختلف کوبیا نستوریا وغیرہ وغیرہ اگرچہ ایک تھوڑی سی جماعت عیسائیوں کی ایسی بھی ہے کہ جو عقیدہ توحید کے قائل ہیں اور اس السلام کو وہ اللہ کا بیٹا نہیں کہتے اللہ کو اللہ ہی مانتے ہیں بس مختصر سے عیسائیوں میں ان تمام مذاہب کے لحاظ سے عیسائیوں میں جہالت زیادہ ہے یہودیوں کے مقابلے میں یہودی متاثر قوم ہے اور اس انداز کی متاثر قوم ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ جو ہم نسلم باب نسلم یہودی چلے آ رہے ہیں یہ یہی یہودی ہو سکتے ہیں رہ سکتے ہیں ان میں اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہودی بن جائے چنانچہ کوئی شخص اگر یہودی مذہب کو قبول بھی کرے تو یہودی اس کو نہیں مانتے بس یہودی وہی رہیں گے جو شروع سے چلے آ رہے ہیں یہودی نیا بندہ یہودی مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا اور یہودی مذہب سے کوئی خارج بھی نہیں ہو سکتا بہت اس پر لمبی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں چند یہودی ہیں چند یہودی جو مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی بڑے عالم اور بڑے سمجھدار بڑے تو محنت کے ساتھ ان کا تعلق ہے لیکن عیسائی جو شہر کے شہر ملک کے ملک اور بادشاہ تک مسلمان ہوئے ہیں عیسائی مذہب اتنا متاثر نہیں ہے اب عیسائی یہودی وغیرہ مانا واحد ہو چکا ہے نہ عیسائیوں کو پتہ ہے ہم کون نہ یہودیوں کو پتہ ہے ہم کون نہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے طور میں جب یہ علاقہ مصر شام یہ سارا فتح ہوا اس وقت یہ سارا علاقہ شام کا علاقہ تھا اب تو پانچ ملک ہیں جو شام الگ ہے اردن الگ ہے فلسطین مصر وغیرہ یہ سارے الگ الگ ملک ہو گئے اس وقت جب اسلامی زمانہ تھا تو یہ صرف شام کا علاقہ کا علاقہ تھا جب یہ علاقہ فتح ہوا اس میں اکثر اعلی کتاب یہود وغیرہ آباد تھے مسلمان یہاں تبلیغ کے لیے پہنچے سب نظام ہوا بعض لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا ہم یہودی لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اہل کتاب یہودی یا عیسائیوں سے تو عورت پر فاروق رضی اللہ عرآن فرمایا کرتے تھے کہ قرآن نے اجازت تو دی ہے کہ یہود اگر اپنے مذہب پر ہو عیسائی اپنے مذہب پر ہو وہ اپنے مذہب کو کچھ جانتے ہوں تو مسلمان لڑکے کا نکاح یہودی لڑکی یا عیسائی لڑکی کے ساتھ ہو سکتا ہے قرآن نے یہ اجازت تو دی لیکن اگر کوئی شخص عمر سے رائے لے تو عمر اجازت نہیں دے گا حالات کے لحاظ سے اس وقت اجازت ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز اب بھی ہے لیکن کوئی تقوی کے لحاظ سے بہتری کے لحاظ سے کہ اچھی زندگی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر عیسائی یا یہودی لڑکی نکاح کر کے نہ لائے تو اس کے گھر میں اس طریقے سے دوران ہاں اگر وہ آپ کو اتنا اچھا سمجھتی ہے کہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو آپ کے مذہب کو کیوں نہیں قبول کرتی مسلمان ہو جائے اور وہ صحیح معنی میں مسلمان ہو اس کا پورا جائزہ ہو جائے کہ وہ مسلمان ہے تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کو گھر میں لانا ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ بہت سارے جو ایک اسلامی عالمی طور پر مسلمانوں کو نقصان ہوا اس میں سب سے بڑا عمل قتل ان بادشاہوں کا ان بڑے بڑے لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر یہودی یا عیسائی لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ اس طریقے سے جاسوسی کا نظام کیا ہے جس سے ملکوں کو اور عالمی اسلامی کاج کو جہاد کو ایک شان اسلام کی شان و شوقت کو نقصان پہنچا ہے باقی بات کل بات رہی تھی کہ یہودیوں نے حضرت زہر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور اس پر میں وجہ بتا چکا ہوں کہ کیوں انہوں نے کہا حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہا بس جہالت ہے کہ عیسائی جو ہے وہ کہتے تھے کہ جب مریم کی شادی نہیں ہوئی اور ان سے ایک لڑکا پیدا ہو گیا اور مریم ہے بھی نیک و دامن تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے تو مریم کی شادی نہیں ہوئی اور مریم نیک بھی ہے بس یہ عیسائی اور یہودی میں کل بتا چکا ہوں کہ دو مشہور اعلی کتاب ہیں یہودی جو ہیں وہ جہالت کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوئے جہالت کی وجہ سے نہیں ماں اپنی ضد و انعد کی بنا پر وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں اور عیسائی جو ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس مذہب میں جہالت غالب ہے بس کچھ بھی نہیں جانتے جیسے وہ ان کے بڑے پادری میں کسی نے کچھ کہہ دیا بس یوں ہے تو بس یوں کوئی اس وقت بھی صاحب علم سمجھدار لوگ کثرت کثرت کی تعداد میں نہیں تھے بلکہ اسی وجہ سے عیسائیوں کے پھر کئی خطے ہو گئے کوئی سال سے سلاسہ کا قید ہوا اور کوئی کہنے لگا کہ اللہ ہی نیچے اترا تھا تو پھر واپس دنیا سے اتر واپس چلا گئے کوئی کیا کوئی کیا جہالت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ پھر چٹتے ہوتے ہیں یہی بات بدت کے لحاظ سے ہے ہمارے مسلک میں کہ اسلامی شریعت کے اندر تغیر تبدل تو لوگ یوں نہ کر سکے کہ جیسے کوئی اندر اور چیزیں داخل کرنے کی کوشش کریں یا قرآن کو محرف کریں لیکن ہاں، ثواب سمجھ کر یہ چیز بھی ثواب سمجھ کر یہ چیز بھی کسی کو بدت کہا جاتا ہے پھر بدت کا چونکہ بدت کی بنیاد نہیں ہوتی کسی خاص مرکز سے متعلق ہر علاقے کی بدت الگ الگ ہوتی ہے کوئی کیا کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے یہ اس کے بدت کے بطلان کی دلیل ہے اب دیکھو نا پانچ نماز فرق ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں پانچ ہی نمازیں مسلمان پڑھ رہے ہیں اور پانچ ہی وقت ہیں اچھا رکعتوں کے اعتبار سے کہیں اختلاف نہیں ہوگا کہ چار فرض ہیں زور کے چار فرض ہیں اثر کے دنیا میں جان اسی طرح رمضان کے روز ہیں اور جو اسلامی باتیں ہیں اختلاف نہیں ہوگا اور جو لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں پہلے ثواب سمجھ کر کے اسی کو تو فکر کہتے ہیں جو اسلام میں چیز نہ ہو اور اس کو ثواب سمجھ کر شروعات پا دیا جائے ترکی میں اور بدت ہوگی ہندوستان پاکستان میں اور ہوگی فلاں علاقوں میں اور ہے فلاں علاقوں میں اور ہوگی ہر جگہ تو عیسائیوں اور یہودیوں کی بات کر رہا ہوں یہودی جہالت کی وجہ سے گمراہ نہیں سدھ وناب کی وجہ سے اور اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھتے ہیں جس کو قرآن مجید نے کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ لن تمسن النار اللہ ہم اللہ والے لوگ ہیں اللہ کی اولاد میں سے ہیں اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اللہ یہ کے بالفرض اگر جہنم میں ڈالا بھی گیا تو اتنے دن ہم جہنم میں جائیں گے جتنے دن کے علیہ السلام کو دور کی طرف گئے تھے اور ہم نے گائے کے بچے کی عبادت کر لی تھی ایام امادہ چند گنے چنے دن ہیں بوجھ ورنہ ہم ہی گویا کے جنت کے اخبار یا اپنی طرف سے زیادہ کو کوئی لوگوں کے اخبار فرمایا جو کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہے ہیں ضال کا قول دیں گے افواہ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں اور کسی کے منہ کو کون کیا کم کر سکتا ہے جس پر مرضی یہ کہتے رہے کب اس طرح کی باتیں ان سے ملتی جلتی ان سے پہلے کافر بھی یوں کہتے رہتے ہیں مثلا مشرقین کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جس کو قرآن مجید نے سورہ نجم میں بیان کیا کہ اتنے بد وقت ہیں کہ اپنے گھروں میں تو بچیاں پیدا ہو جائیں تو اس کو عیب سمجھتے ہیں اور جب اولاد کی نسبت اللہ کی طرف کر ہی رہے تھے تو جو اس چیز کو خود حقیر سمجھتے ہیں اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے غالب قسمت زیزاد جی، اس کو قرآن کہا کتنی بری تقسیم ہے یعنی نسبت اللہ کی طرف اولاد کی کرنا بری چیز ہے اور شرک ہے کفر ہے لیکن کرنی بھی تھی تو لڑکے کی کرتے اپنی جس کو چیز کو گھٹیا سمجھتے تھے اس کی نسبت اللہ کی کرنی تو اس طرح کی بات ہے کہ فلاں اللہ کی اولاد ہے فلاں یہ ہے یہ اور بھی کافر کہتے ہیں تھے اللہ اللہ تعالیٰ خود ایسے مشرقین کے اوپر بدعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر جو لوگ کہ اللہ کی ذات میں صفات میں الوحیت ربوبیت عبودیت تین چیزوں میں شرک شرک جلی ہے اللہ کو علا ماننا وہ ایک علا ہے اس کے ساتھ اگر کسی اور کو علا ماننے لگ جائیں تو اللہ کی بلوحیت میں شرک ہے اور عبودیت میں شرک کہ اللہ تو وہ بھی ہے لیکن یہ دوسرے جو نیک ہیں ان کے سامنے جھکنے لگ جاتے ہیں خیر ہیں بزرگ یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے ربوبیت میں شرک کہ اللہ رازق کے خالق ہے مالک ہے لیکن یہ لوگ بھی جو ہیں کم نہیں ہیں یہ بھی عزت دیتے ہیں یہ طرح کرتے ہیں عبادت سے صفات میں شرک ہے ذات میں شرک ہو عبادت میں شرک ہو صفات میں شرک سب شرک کے جلی ہے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے قاتل اللہ اللہ ایسے لوگوں کو برباد کرے جو اللہ کے ذات میں شرک کرتے ہیں اللہ یہ کہاں پھر پہ چلے جا رہے ہیں یہ قرآن تعجب کا سیدھا استعمال کر رہا ہے کہ بات یہ ان کے میں واضح توحید کی روشنی پھیل چکی ہے انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ ہی بارش برسا رہے ہیں سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں تو اب نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ان کے سامنے توحید کے سارے دلیل آ گئے ہیں اللہ جو پکو روشنی باوجود واضح ہونے کے یعنی ہدایت سمجھنے کے پھر بھی اس کے بعد سب کی طرف جا رہے ہیں یہود ہوں یا عیسائی ہوں یا اسی طریقے سے جو مشرقی نے مکہ کا عقیدہ تھا انہوں نے بھی ہر روز کے لیے اپنے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے فکور کہاں پھرے جا رہے بات یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس اسلام کی دولت نہیں پہنچی اور تبدیل نہیں آئی اور شرک کے اوپر وہ لگا رہا گنگار وہ بھی ہے آخرت میں اس سے بھی پوچھو ہوگی لیکن جن کے سامنے آپ کو صداقت کی بات روز روشن کی طرح بیان ہوتی رہی سمجھایا جاتا رہا اور ان کے سامنے آپ کوئی آخرت میں عذر بھی نہیں رہے گا کہ ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا اللہ کی ساتھ میں صرف باوجود اس کے کہ اللہ نے سمجھا دیا ہے چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو تیسرے بارے میں فرمایا کہ اللہ ولی الجی نہ جو الى النور اللہ کے جو نیک بندے ہیں جن میں سب سے اونچے پیغمبر اور کے جانشین اللہ ولی الزین نامنو یخرجہم من الظلمات الى النور ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو مختلف طرح کی تاریخیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف بولیں جاتے آتے ہیں جب ان کے سامنے پیغمبر کی تعلیم آ گئی اور صبح و شام یہی تعلیم دی جا رہی ہے قرآن مجید نے سب سے زیادہ توحید رسالت اور فکر آخرت کی بات کی ہے مکی زندگی میں تو تقریباً جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ہجرت سے پہلے ان میں سب سے زیادہ توغیر ہوئی کہ وہاں ضرور کسی چیز کی تھی بہت زیادہ شرک کا آواز تھا یہ تو شرک ہے اللہ کی ذات اور صفات میں جو یہاں ابن اللہ یہ ذات میں شرک ہے دوسری عید میں کیا ہونا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو پیروں کو رب مان رکھا تھا اللہ کے علاوہ اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب مانتے تھے بات یہ ہے نا جب انسان صحت مستقیم سے ہٹ جاتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک ہی جگہ میں شرک نہیں کرتا جہاں کہیں بھی اس کو کوئی کس طریقے سے شرک کا نظر آتا ہے وہ ادھر ہی اپنی حاجات دے کے چل پھرتا ہے پیغمبروں کو عمد اللہ کہا اللہ کی ذات میں شرک ٹھہرایا پھر اس سے جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے اس کے بعد جو جانشین آئے علماء راہب آئے راہب پرانے مسلک کے اس عالم کو کہا جاتا ہے کہ جس نے دنیا سے اپنے نظام کو ہٹ کٹ کے علیحدہ بس وہ اللہ اللہ کر رہا ہو اس کو راہب کہتے ہیں یعنی تارے کی دنیا زاہد بالکل حالات سے کٹ کٹ کے بس صرف وہ اللہ اللہ کر رہا ہے اور اخبار حبر ماہر عالم کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو مسائل بتاتے تھے پرانی شریعتوں کی یہ اصطلاح تھی تو ان لوگوں نے پیغمبروں کو تو ابن اللہ کہا جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے یا بعد میں جو لوگ آئے پیغمبروں سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تو ان کے مذہب کے جو پوپ پادری تھے ان کو بھی رب کا درجہ دینے لگے تحزو اخبار ہوں بروبان ہوں اربا امن دون اللہ اب بات یہ ہے دوستوں کہ یہ بات تو قرآن مجید عموم صادقہ کی کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو اپنے علماء کو اپنے پیروں کو ارباب امن دون اللہ رب کی جمع ہے ارباب کہ ان کو رب کا درجہ دیا رب کہتے ہیں پالنے والا پروش کرنے والا رزت دینے والا اللہ کا ہی ہے اسی طریقے سے ہمارے اطراف میں جو شرک کی بدبو پھیل رہی ہے یہاں بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک عوام ہے وہ جاہل ہے ان کے پاس تعلیم نہیں ہے جب وہ اس طریقے سے اپنے علماء کے پاس یا اپنے محترم حضرات پیروں کے پاس جاتے ہیں تو اس عالم اور پیر کی ذمہ یہ لازم ہے اچھی تربیت کرنا اسے سمجھانا کہ یوں بیٹھو یوں اٹھو ہمارے سامنے نہ جھکو ہمیں مشکل کشا نہ سمجھو یہ پیر نصیر الدین صاحب گورنر شریف والے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے کہ بعض دفعہ وہ کس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ بھائی پیر فقیر کوئی شہر نہیں دے سکتے دیکھو نہ وہ اولاد دے سکتے ہیں نہ کچھ دے سکتے ہیں آپ لوگ صحیح ہو جاؤ تو جو ہلکا احباب تھا وہ ان کو فتوے دینے لگ جاتا تھا کہ یہ لوگ وادی ہو گئے یہ ان کی طرف نئے گئے بات یہ ہے قرآن و حدیث یہ کسی کی طرف داری کرنے والی کتاب نہیں ہے یہ اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق نازل کی ہے جو اللہ کو پسند تھا دین قرآن مجید نے کہا ہے ان اللہ انسلام اللہ کو سب سے زیادہ معبوب دین وہ دین دین اسلام تھا اللہ نے اپنے پسندیدہ مذہب جو بنایا ہے وہ اسلام ہے اپنے آخری پیغمبر پر نازر کیا اس میں یہ ساری تعلیمات ہے قرآن نے کسی کی طرف داری کر کے کوئی اسلامی طریقہ اختیار نہیں کیا ہے یہ تو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق ایک مذہب کو احکام کو بھیجا ہے جو بہت سارے ہمارے شریعت کے احکام پہلی شریعتوں سے مختلف ہیں تو اللہ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں تھا کہ یہودی مذہب پہلے ہے عیسائی مذہب پہلے ہے فلاں مذہب پہلے ہیں تو لہٰذا ان کی بھی طرف داری کرنی چاہیے ان کے مذہب کی طرح بھی اسلام نے اللہ پاک نے اپنی مرضی کے مطابق جو پسندیدہ مذہب تھا اللہ کے یہاں اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا اپنے آخری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا جو بڈیرے ہیں عالم ہیں رہبر ہیں پیر ہیں ان کی ذمہ یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو عوام جائے انہیں یہ اٹھنے بیٹھنے کا اور چلنے پھرنے کا گفتگو کا یا مثال کے اوپر کوئی جاتے ہیں تو وہاں کوئی پڑھ رہا ہے کوئی کچھ کرتے ہیں کوئی جھکتے ہیں کوئی سجدہ کرتے ہیں یہ اچھی تربیت کرنے کا کہ وہاں اسلامی طریقہ ہے کہ السلام علیکم جہان القبول بس یہ بھی دنیا میں آئے تھے ہم سے پہلے چلے گئے ہم بھی بعد میں آنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مقصرت بھی فرمائے اور ہماری مقصرت حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں جو شخص فوت ہو گیا اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ثواب کی کہ پیچھے میرے لیے کوئی دعا کرے جو بھی فوت ہو گیا اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ میرے پیچھے کوئی بائیں مقصرت کرے مثال ثواب کرے میں آتا ہے کہ بعض ساتھی جو آپس میں میتوں کی آپس میں ارواح کی ملاقات ہوتی ہے تو جس کے پیچھے حسال ثواب ہوتا ہے وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ میرے پیچھے اولاد نے اور انہوں نے میرے لیے سب سے جاری کیا دیکھو یہ مجھے ثواب پہنچے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب کچھ انسان کا ختم ہو جاتا ہے جب بنی آدم مر جاتا ہے تو ان کا عمل اس کا تمام عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر یہ کہ اس نے کوئی دین کا کام کیا پیچھے اس کے لیے صدقہ جاریہ وہ بنے گا یا اس نے کوئی خود ایسا کام رفائی کیا ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا یا اس نے نیک اولاد چھوڑی ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے کہ اس کے واسطے صدقہ جاریہ ہے تو اچھی تربیت ایک عالم اور پیر کے لیے ضروری ہے ان کو اٹھنے بیٹھنے اور اس طرح کے جھکنے اور آپ جو سمجھتے ہیں یہ چیزیں شیر کی طرف لے جاتی ہیں ان لوگوں نے بھی اپنے علماء اور پیروں کو ارباب من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کو بھی رب بنایا ہوا تھا والمسیح ہے مریم اور عیسی علیہ السلام کو بھی اپنا رب سمجھتے تھے اللہ سمجھتے فرمایا ہم نے کسی شریعت میں یہ حکم نہیں دیا کہ پیغمبروں کو اپنا معبود مانو یا مشکل کشا مانو ان کے سامنے سجدہ کرو یا انہیں اللہ کہو کسی شریعت میں تمام شریعتوں میں ایک ہی بات بیان ہوئی کہ کہ اللہ حکم دیا گیا صرف اور صرف اللہ ہی واحد اللہ ذات کی عبادت کرو قرآن مجید نے تیسرے بارے کے آخر میں فرمایا کہ ماکان ان نبی لہو کہ کسی نبی کو ہم نے یہ نہیں گنجائش دی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا رہے میری عبادت کرو میں اللہ کی طرف سے برگزید آیا ہوں جو بھی پیغمبر آیا وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آیا اپنی عبادت کے لیے نہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے ہر پیغمبر سر میں ماتامہ کتاب اللہ جتنے پیغمبر آئے جن کو ہم نے کتاب دی ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو لوگوں کو یوں کہتا ہو پولو عباد علی بندو اللہ کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ دو میری عبادت کرو ہمارا کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں آیا تمام پیغمبر آئے اور انہوں نے ایک ہی دعوت دی وما امیرو اللہ علی الہ واحدہ ایک وقت اولا شریف ذات کی عبادت کرو وہی معبود ہے اور شرک کی تمام باتوں سے وہ بے نیاز اور پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يريدون أن يطفئوا نور الله بأخواههم ويقفى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله رسيم کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان یتفعو نور اللہ کہ وہ بجھا دیں اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے مراد توحید باری تعالیٰ کو وہ یا اللہ ہو یتم نورا اور اللہ انکار کرتے ہیں یعنی اللہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ توحید کی روشنی بجھ جائے بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں یتم منورا کہ اپنی روشنی کو اللہ پاک مکمل کریں ولو لوکر حل کافرون اگرچہ کافر توحید کی روشنی کی تکمیل کو ناپسند کرتے ہیں وہ اللہ جی ارسل رسول بالہدا ودین الحق لیظہرہ رہو الگ کلی وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنا پیغمبر بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر کیوں بھیجا لیظہرہ رہو الگ کلی تاکہ غالب کر دے تمام ادیان کے اوپر اس دین حق کو ولو کرے حل مشرقون اگرچہ مشرقین لوگ اس چیز کو بھی ناپسند کرتے ہیں کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے بات ہو رہی تھی کہ کچھ اہل کتاب نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرایا جس میں یہودیوں نے عزیر نبر اللہ کہا عیسائیوں نے عیسیٰ ابن اللہ کہا جبکہ یہ تو اعلی کتاب تھے اعلی کتاب کو تو اللہ کی ذات میں شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے تھا ہاں اور لوگ ہیں جو آتش پرست ہیں یا بت پرست ہیں دہلیہ ہیں وہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تو کوئی بات نہیں تھی ان کی طرف تو پیغمبر آئے تھے آسمانی کتابیں آئی تھیں انہیں اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرنا اس بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ وحد اللہ شریف ذات ایک ہی ہے اسی کی بات کرو اور اللہ شرک سے بے نیاز ہے <clears throat> یہ گزشتہ سبق کی بات ہے آج کے سبق میں یہ فرمایا ہے کہ تمام کافر تمام مشرق یہ چاہتے ہیں ان نور اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو وہ بجھائیں مراد اس سے توحید باری تعالیٰ ہے اور بجھائیں کیسے بے افواہی ہے اپنے منہ سے مراد یہ ہے کہ منہ سے پھونک مار کے جیسے کسی شراب کو بجھایا جاتا ہے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ جیسے کوئی شروع ہو جائے پھونکے مارنا کہ سورج کو بجھا دوں چاند کو بجھا دوں تو اس کے پھونکے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سورج چاند تو نہیں بجھ سکتا ہے بجھ سکیں گے اسی طریقے سے یہ جو کافر لوگ ہیں پر اب گنڈا کرتے ہیں اپنے منہ سے باتیں کرتے ہیں اللہ کے توحید کے بارے میں اور اسلامی شریعت کے بارے میں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ منہ سے پھونکے مارنے سے سورج کو کوئی نہیں بجھا سکتا اسی طریقے سے ان کفار اور مشرقین کے اس طرح کی باتیں کرنے سے توحید باری تحلہ والے نظام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تو چاہتے تو یہ ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ کہ اللہ کی روشنی کو یہ بجھا دیں لیکن اللہ کی یہ روشنی توحید باری تعالیٰ نبی پاک کی رسالت یا اپنی شریعت یہ پھیل کے رہے گی اللہ ان یتم منورہ اللہ نے یاد کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کرے گا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الجوم الخلا دین اکم والی آیت نازل ہو گئی اور مکمل اعتبار سے دین کو پھیلانے کے انتظام میں خلفۂ راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ نے کام کیا تو اللہ یہ چاہ چکے ہیں کہ اپنی روشنی کو پورا کریں بولے اوپر القافرون اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرتے ہیں ہر دور میں آپ کے زمانے میں بھی رکاوٹیں ہوتی رہیں بندہ اس کے ذمہ کیا کام ہے کہ جتنا وہ دین کا کام کر سکتا ہے اپنے پڑھنے کے اعتبار سے پڑھانے کے اعتبار سے سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کے اعتبار سے اس میں اس بندے کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے رہی یہ بات کہ یہ مسلمان یہ سمجھیں کہ میں دین کا کام کرتا رہوں تو آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی یا مخالفت نہیں ہوگی یا یہ ایسی بات نہیں ہے یہ تو ہوگی ہمبی عالم وسلام نے دین کا کام کیا تو تقریباً پورے زمانے میں مخالفت ہوتی رہی مقابلہ ہوتا رہا لیکن جس انسان کے بس میں جتنا ہے اتنے کا وہ مکلف ہے اپنے لحاظ سے اپنے گھر والوں کے لحاظ سے اپنے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں ان کے لحاظ سے اس کے ذمہ یہ پوچھ ہوگی اور وہ کوشش کرتا رہے اور ضرور کامیاب ہوگی عام دنیاوی اعتبار سے انسان جو کوشش کرتا ہے اس میں بھی کامیابی ہو جاتی ہے باسفیا نے تو عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں حتیٰ کہ وہ بات سمجھاتے سمجھاتے سمجھاتے اس حد تک چلے گئے کہ دیکھو بھیڑیا کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نکلتا ہے اور ایک محنت اور کوشش کرتا ہے تو کسی کی بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے وہ بھی اپنی محنت میں کامیاب ہو جاتا ہے اسی طریقے سے کوئی دو ڈاکو اور چور وغیرہ وہ بھی ایک محنت کرنے کے لیے نکلتے ہیں حالانکہ اللہ بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایک جو محنت کی ہے وہ اس محنت کے لحاظ سے کامیاب ہوتے ہیں کسی حد تک پھر بعد میں پکڑے گئے وغیرہ وہ ایک اللہ کا الگ نظام ہے یعنی جو بھی دنیا میں دنیاوی نقطۂ نظر سے محنت کرتا ہے اس کے لحاظ سے بھی وہ اس کا پھل پا لیتا ہے تو جو شخص دین کے اعتبار سے محنت کرے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ دین اسلام ہے اس کے بارے میں جو اللہ کو پسند ہے اس کے بارے میں جو محنت کرے گا ضرور اللہ پاک اس کو کامیاب کریں جو ایک ناجائز محنت کر رہا ہے وہ ناکام نہیں ہے تو ایک جائز اور محبوب محنت جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اس کے اوپر جب محنت کرے گا انسان یہ سمجھے آج میں نے گھر والوں کو سمجھایا تھا آج بچوں کو سمجھایا تھا نہیں بند سمجھتے ہیں تو بس ہم نے اپنی رائے جدا کر لی ہے ہم نے اپنے راستے بھی اب جدا کر لیے نہیں یہ سمجھتے ہر کس نہیں معاشی مایوسی تو بزدلی ہے یہ تو اعصابی کمزوری ہے نہیں اللہ کی جو اعلان ہے نا فی تو بے رحمت اللہ یہ بہت وسیع معنی ہے اس کا یعنی بات یہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ نے اللہ سے لینا ہے اللہ بات میں آپ کے ساتھ کے لیے محنت کر رہا ہوں مجھے آپ کامیاب کریں تو جب دو تین دن سمجھانے کے بعد مایوس ہو کے دوسری طرف باتیں کرنے لگے کہ ہم نے پر اپنا بستر بھی الگ کر دیا کمرہ بھی الگ کر دیا بات ہی کرنا چھوڑ دی ہے یہ مایوسی ہے اللہ کی رحمت سے یہ نا امیدی ہے نہیں ایسا آپ ہر روز بات کریں اپنے لحاظ سے بات کرنے میں ثواب ملتا رہے گا اور یہ فضکر فرین ذکر تنفول مطمنین کا کیا مطلب ہے کہ باب کا سیگا لایا ہے کہ آپ نصیحت کی بات بار بار کریں نصیحت کی بات جس سے بھی کرنی ہے آپ بار بار کریں اور سب سے پہلے اس نصیحت کی بات کو کرنے کے لحاظ سے سیکھیں اپنے گھر سے کہ انسان اپنے گھر میں سب سے زیادہ نمونہ اس کو بننا چاہیے جب نمونہ نہیں بنے گا اور اچھی باتیں گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو نہیں مانیں گے جب یہ خود نمونہ بنے گا تو پھر گھر میں بات اس کی اثر کرنا شروع کر دے گی تو وزکر نے جو بات کی ہے وہ اس میں تفریح کا سیگا ہے کہ ہر روز نصیحت کرنی ہے بار بار نصیحت کرنی ہے تکرار ہے نصیحت پہ فذکر فن ذکر آتا فول مبنی آپ کی نصیحت ایک دن ایسا آئے گا کہ ایمان والوں پر وہ فائدے مند ہو جائے گی کثرت تکرار اس کو کہا گیا قرآن مجید جو ہے آپ دیکھیں نا ابھی یہاں پر توحید کی بات ہو رہی ہے اس جگہ میں جہاں پر ہم دسویں بارہ کے نصب پر بات کر رہے ہیں توحید کی بات ہو رہی ہے تھوڑے سے ہی بات کے بعد آگے جب آ رہی ہے بات تو زکوٰۃ سے متعلق بات آ گئی توحید سے فوراً بات زکوٰۃ سے متعلق بات آ گئی اچھا زکوٰۃ سے متعلق بات ختم ہوئی تو فوراً ان عدت شہور لسنا آشرہ کہ اللہ کے یہاں بارہ مہینے ہیں اللہ نے بنائے ہیں ان میں چار محترم ہیں اچھا یہ بات ابھی ختم ہوئی کہ اس کے بعد مال خیز سے متعلق مال غنیمت کی بات آ گئی اچھا یہ بات ابھی ختم ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار سور کے اندر جو تین دن ٹھہرے تھے اس کا ذکر آ گیا یعنی کوئی موضوع کی ترتیب نہیں ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے کے ساتھ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی توحید کی بات ہے پھر زکوٰۃ کی بات آ گئی پھر مہینوں کی بات آ گئی پھر آگے اور دوسری پھر توحید کی بات آ گئی یہ کیوں اس طریقے سے ہے کہ بار بار نصیحت کی بات آ رہی ہے کہ جیسے ایک دو صفحے بیان ہوا کچھ پھر اس کے بعد دوبارہ توحید رسالت فکر آفرت کی بات آ گئی دو تین ایسے اور موضوع کیا ہیں پھر فکر آفرت کی بات آ گئی تو نصیحت کی بات کو بار بار کرنے سے ضرور پیدا ہوتا ہے دو تین دن بات کر کے انسان یہ سمجھے کہ میری بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا میرے ساتھی نہیں مانتے ہیں بچے نہیں مانتے ہیں بچے جی آج کل ماحول سے بڑے متاثر ہو گئے ہیں یہ کیا بات ہوئی ہے بچہ اپنے باپ سے کیوں نہیں متاثر ہوا اس لیے کہ باپ نمونہ نہیں بنا وہ ماحول سے کیوں متاثر ہو گیا کہ ماحول اس کے لیے اتنا بڑا امام اور رہبر اور رہنما مقتدا بن گئے اس میں ہماری کمزوری ہوتی ہے بار بار نصیحت کرنے سے فائدہ علماء صوفیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ قرآن مجید نے یہ بار بار نصیحت کی بات کیوں کی ہے اس لیے کہ جس طریقے سے کہ موسم بدلتا ہے صبح و شام ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی سردی ہوتی ہے اسی طریقے سے انسانی مزاج بدلتا رہتا ہے آج مزاج بڑا طبیعت کے لحاظ سے اچھا ہے کسی کی بات سننے کے لحاظ سے یہ مزاج تیار ہے آج طبیعت رات کو سارے دن رات بجلی نہیں تھی نیند نہیں ہوئی صبح کے ٹائم پر ہم نے تبلیغ شروع کر دی اس کو وہ ویسے ہی دماغی اعتبار سے مفلوج ہو چکا ہے ہماری تبلیغ اس کے اوپر کیا اثر کرے گی لہٰذا چلو نہیں اثر کیا تو دوسرے دن پھر تبلیغ کریں آج اس کی طبیعت اور مزاج ٹھیک ہے تو نصیحت اثر کرے گی نصیحت بار بار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اس کا مزاج موافق نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی کل ہو سکتا ہے ہم نے بھی صحیح اخلاص سے بات نہ کی ہو اس لیے بات اثر نہ کی دوسرے دن جب یہ شخص بھی اپنے اللہ سے مانگ کے آئے گا میری بات میں اللہ پاک اثر رکھ دے ادھر ادھر بھی مزاج کچھ صحیح ہو چکا ہوگا اس لیے فرمایا فضر کے ذکر طلف المؤمنین تو یہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ اللہ پاک نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اللہ اپنی روشنی کو مکمل کرے گا کرے اللہ کرو اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند تو روشنی کی تکمیل پر بات کر رہا ہوں یہ دین کے لحاظ سے محنت انسان اپنے اوپر بھی عمل کا اس کو عملی طور پر لائے اور پھر آگے بھی دوسرے ساتھیوں کو سمجھائے یہ ہے تکمیل نور توحید باری تعالیٰ اور رسالت کا آگے فرمایا ارسل رسول بالہدا اس دین کی تکمیل کے لیے اللہ پاک نے اپنے توحید کی روشنی کو مکمل کرنے کے لیے اپنا ایک آخری حبیب بھیجا اس کو ہدایت کی باتیں بھی ودین الحق اور اس کو حق کی باتیں دی کیوں والدین کل لی تاکہ یہ نبی اس دین کو پھیلائے جو میں ان کو آخری اسلامی دین دے رہا ہوں تمام ادیان کے اوپر یہ دین اسلام غالب ہو کے رہے گا غلبہ تین طرح کا ہے ایک دلائل کے اعتبار سے غلبہ کہ دین اسلام پر حق دین ہے دیگر ادیان جو ہیں وہ باطل دین ہیں دلائل کے اعتبار سے کبھی بھی دین اسلام کے اوپر کوئی غالب نہیں آیا یہ لے زیرا رہو الدین کلی جہاں کہیں بھی اسلام کی عیسائیوں کی اسلام کی یہودیوں کی اسلام کی داریوں کی اسلام کی اور دیگر فرقہ سال کا تقابل ہوا اسلام مذہب دلائل کے اعتبار سے غالب ہو کے رہا ہے یہ ایک ہے لیو سے رہو الدین کلی لیو رہو الدین کلی کا دوسرا مطلب ہے کہ اسلام حکومت کے اعتبار سے غالب آئے گا اور یہ آ چکا ہے کب آتا ہے پھر آئے گا کہ جب انسان مسلمان اصول اسلام کو اپنانے لگ جائیں من حیث الجماعت ارکان اسلام کو اپنانے لگ جائیں جہاد کو صحیح معنی میں اپنانے لگ جائیں تین باتیں اصول اسلام کو مسلمان اپنانے لگ جائیں ارکان اسلام پر پابند ہو جائیں اور جہاد میں مصروف ہوں تو اس وقت مسلمانوں کو اسلامی حکومت اللہ پاک عطا کرتے ہیں لیکن جب یہ تین چیزوں میں پورے اترے ہیں اللہ نے ان کو اسلامی حکومتیں دی ہیں خلفا راشدین کا دور دیکھو ہارون رشید کا دور دیکھو خلفا خلافت عثمانیہ کا دور دیکھو جب یہ ان تینوں میں کمزور ہوں گے تو پھر حکومت نہیں ملے گی الدین کلی حکومتی اعتبار سے غلط تب ہوگا جب مسلمانوں میں یہ تین چیزیں آئیں تیسری بات کہ یہ غلط دین اسلام ادیان باطلہ کے اوپر ایسا غالب آئے گا اسلامی اسلام دین اسلام تمام ادیان پر ایسا غالب گا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین دنیا میں باقی نہیں رہے گا یہ بات ظہور عیسیٰ علیہ السلام و کے وقت ہوگی اس سے پہلے نہیں جب امام مہدی آئیں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 تم نے جمع کیا ہے اپنے لیے خزو کو ماں کم تم تک نزول بس چکھو اس کو جو تم ستور کرتے تھے بات گزشتہ سبق میں یہ ہو رہی تھی کہ یہود و نصارہ نے اپنے عقیدے کے لحاظ سے گویا کہ اللہ کے پیغمبروں کو اللہ بنا دیا پھر اس کے بعد ترقی کرتے کرتے آج کے سبق میں جو بات آئی کہ یہود نصارہ نے اپنے علماء راہبوں اور پیروں کو بھی خدائی کا درجہ تقریباً دے دیا جس کو یہاں کہا قرآن میں احبارہم و ہوں اربابا من ارباب اللہ انہوں نے اخبار علماء کو کہتے ہیں روزان پیروں کو کہتے ہیں اس وقت کے اس لحاظ سے یہ اطلاعی الفاظ ہیں اللہ کے علاوہ ان کو بھی اپنا معبود بنانے لگے قرآن مجید آج کے اس ان میں اہل ایمان کو سمجھانے کے طور پر کتاب کر کے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو ان کثیر منت اخبار و رحبان ریاون امبال اللہ سے دلوا دے کہ اکثر اخبار شبر کی جمع ہے اہل کتاب کے علماء کو کہتے ہیں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے رحبان راہب کی جمع ہے یہ بھی اسی زبان کا لفظ ہے یہ اس کو کہتے ہیں جو دنیا سے بالکل الگ ہو کے بیٹھ گئے رحبانیت اختیار کر لے اور دنیا کے ساتھ ملنا جلنا سروکار تعلق کاری یہ بالکل ختم کر دے اس کو راہب کہتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں اکثر علماء اور اکثر راہب ان کے ناحق طور پر لوگوں کو مسائل میں بتا کر ان سے پیسے کھاتے تھے حق بات کو چھپا کے دوسری بات بتا کے ان کو اجرت بتا کے کہ اس کا اتنا جرمانہ ہے یہ آپ دے دیں اس طریقے سے وہ مال کھاتے تھے قرآن مجید میں یہاں پر اس سبق میں تین طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن سے دنیا میں فساد واقعہ ہوتا ہے جن دو کا ذکر اوپر ہوا ہے علماء اور بی کہ یہ جب غلط ہو جائیں تو فساد واقعہ ہوگا ظاہر ہے کہ ان کے لوگوں کی تربیت بھی غلط ہوگی اور تیسری چیز آگے بتائی اغنیا کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ بھی جب بے حق طریقے سے جمع کریں گے پھر نہ حق طریقے سے اس مال کی خاصیت ہوگی وہ فرق ہوگا تو اس سے بھی فساد آئے گا جب مال و دولت کی حوث بے جا انسان پر آ جائے کہ بس جمع کرنا ہے مال و دولت جس طریقے سے بھی ہو تو وہ شخص پھر حدود کا اور قواعد کا خیال نہیں رکھے گا ناجائز طریقے سے بھی جمع کرنا شروع کر دے گا جب مال ناجائز طریقے سے جمع کرنا شروع کیا جائے گا تو بہت زیادہ ساتھیوں کے حقوق طلب ہوں گے جاتی ہوگی عوام کے اوپر انسانوں کے اوپر حقوق طلب ہوں گے ظلم ہوگا اور اس کے ایک مستقل گویا کہ معاشرتی لحاظ سے ظلم کا ایک رواج شروع ہو جائے گا اب دوسرے طریقے سے کیا کہ علماء بھی غلط رہبری کر رہے ہیں مسائل غلط بتا رہے ہیں اس کو قرآن مجید نے اس طرح بھی آیات اللہ سم کلیلہ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ لوگ مسائل اس طرح بتاتے کہ اگر کسی بڑے سے غلطی ہو جاتی مالدار سے تو اس کو کہتے ہیں کہ اتنا جرمانہ رکھ دو اور یہ ہو جائے گا اور استفار کر لو اور کسی غریب سے اگر وہی غلطی ہو جاتی تو اس کو کہتے ہیں تمہاری یہ سزا ہے اتنا جرمانہ اتنے روزے رکھو اور اتنا یہ اللہ کے قانون کو گویا کہ دنیا کی غرض کے ساتھ یہ یہودی عیسائیوں کے علماء یہ کام کرتے ہیں اور راہبوں نے کیا کیا کہ بظاہر تو وہ الگ تھلگ ہو کر اللہ اللہ کرتے تھے لیکن حقیقت حال میں اس سے بھی ان کی دنیا کی محبت کی غرضی سے جب ایک بندہ الگ ہو کے بیٹھتا ہے زیادہ اللہ اللہ کرتا ہے تو لوگ اس کو پھر زیادہ ملنے آتے ہیں کہ یہ تو واقعہ تن تم درویش ہے پیر ہے اس کو دعا کرانی چاہیے پھر آہستہ آہستہ کچھ لوگ خرچ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر دوسرے دیکھنے والے بھی کہتے ہیں یہ بری بات ہے یہ لوگ جب دے رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ دے دینا چاہیے یوں پہ یہ دنیا کے جمع کرنے کا طریقہ ہے بعض دفعہ ایسی بات سننے میں آئی ہے اللہ عالم کے سواب کے جہاں کہیں کوئی یہ محفل ہوتی ہے نعت نظم کی وغیرہ تو باقاعدہ انہوں نے اپنے دو چار بندے دکھائے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ نعت خان صاحب نعت شروع کر دیتے ہیں تو وہ اپنے بندے پہلے اٹھ کے وہ دس دس روپئے پچاس روپیہ ادھر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد عوام دیکھتی ہے کہ ہاں یہاں تو پیسے بھی دینے ہیں لہٰذا شروع ہو جاؤ یہ یعنی اس طرح کے بظاہر راہیں جو کٹے ہوئی ہوتے ہیں بس ایسے گوشہ نشینی ہوتی ہے لوگ ملنے آتے ہیں تو کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے کوئی ہماری ضرورت نہیں ہے تو انہیں میں سے چند لوگ وہاں کو جو نظرانہ دینا شروع کر دیتے ہیں جو عام لوگ آئے ہوتے ہیں پہلی دفعہ ایک مشہوری سن کر شہرت سن کر وہ بھی پھر دینا شروع کرتے ہیں بری بات ہے آپ آئے ہیں تو کچھ نہ دیں یہ بھی ایک گویا کہ دنیاوی غرض سے بیٹھنا ہوا بظاہر لبادہ ایک رابانیت کا ہے للہیت کا ہے اللہ والے ہونے کا ہے جس کو قرآن مجید نے بتایا احمد منتھار و اموال الناس بالباطل صد عن شبید اللہ کہ ایک کثیر جماعت علماء علی کتاب کی اور کثیر جماعت ان کے پیروں کی لوگوں سے ناحق طور پر مال کھاتے تھے یہ سدھو نام سبیر اللہ اور لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں بتاتے غلط راستہ بتاتے اس پر کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود میں آئے اس سے فساد امن اجا کے طریقے غلط پہلے عوام نے یہ غلطی کی کہ اتنا حضور اخبار ہوں غروبانہ ارباب اللہ کہ عوام نے پہلے تو پیغمبروں کو ابن اللہ کہا پھر اس سے بڑھ کر جو بات کے علماء آئے ان کے سامنے بھی سجا کرنے لگے جھکنے لگے پھر ان علماء اور پیروں نے بھی یہ سمجھا کہ جب ہمیں یہ خدائی کا درجہ دے رہے ہیں تو لہٰذا ان سے پھر وصول بھی کرنا چاہیے کہ حق خدا پورا کریں انہوں نے پھر ان سے مال لینا اللہ عالم ثواب اب بھی یہ بات کتنی ہے تاریخ ہو کہ یہ یہاں پادری اور بڑے بڑے ان کا نظام ہے تو باقاعدہ سلانہ لوگ وہاں اپنا ایک پخارا ادا کرتے ہیں ٹیکس ادا کرتے ہیں اور پھر ان کو پادری یہ کہتا ہے کہ معاف ہو گیا اس سال کے گناہ معاف ہو گئے ہیں اگر جرمانہ یہ اتنا کفارا یوں دے دیا اب بھی ان کا یہی طریقہ ہے اللہ عالم سوال ولجی نے ایک مظون ازاں بالفط بتا ذرا ان سکون حافظ اللہ تبشر بہلا بھی سے فساد امن آتا ہے امن خراب ہوتا ہے اور ظلم و ذاتی رواج پاتی ہے وہ یہ کہ لوگ ناحق طور پر خزانہ جمع کرتے ہیں ورا ورائے آپ سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ عالم کے ثواب علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ جائز طریقے سے مال کماتے ہیں تو ضرور ضرور ان کا مال جائز راستوں میں خرچ ہوتا ہے اور جن لوگوں سے کمانے کا طریقہ ناجائز ہوتا ہے اس مال میں ایسی نحوست آتی ہے کہ وہ ناجائز راستوں میں یہ فرق ہوتا ہے یار گن گن کی طرف ہی جاتا ہے اگر جائز راستوں سے مال کمایا جائے اور جائز راستے میں وہ فرق کیا جائے انصاف کی سبیر اللہ تو یہ مال تو دنیا کے اعتبار سے بھی بہتری کا سبب بنتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس شخص کے لیے جان کی نجات کا ذریعہ بنے گا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر رش کرنا ہپ کا کرنا محبوب ہے یعنی حدیث میں کہ لا حسد اللہ اس نہیں حسد جائز نہیں ہے مگر دو کے بارے میں مراد یہاں سے کا ہے رش دو افراد کے ساتھ کا رش کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے محبوب ہے ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس جائز طریقے سے مال ہے اور وہ مالدار ہے اور پھر جائز طریقوں سے وہ فرق کرتا ہے بعض غریب لوگ یہ تمنا کرنے لگ گئے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا مالدار بنا دے کہ ہم بھی آپ کے راستے میں خرچ کریں گے تو یہ حصہ کرنا اور یہ مانگنا کہ اللہ ہمیں ایسا مالدار بنا دے یہ بھی معمول ہے کہ جیسے طریقے سے کمائی ہو جیسے طریقے سے اس کو خرچ ہو اور دوسرا خطہ اور رش کہ عالم دین ہے کوئی حافظ اور قاری ہے کہ وہ اچھی بات خود بھی کرتا ہے آگے لوگوں کو بتاتا ہے تو لوگ اس کے اوپر خطہ اور رش کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسی دین کی سمجھ دے دے میں بھی خود عمل کروں گا لوگوں کو بتاؤں گا بھلے وہ ایسا نہ بھی بن سکے لیکن اس نیت اور تمنا کے اوپر بھی اس کو سواؤ ملتا رہے گا یہی وہ ایمانداری کی بات ہے تو بات یہ دوستو ایمانداری یہ اچھی چیز ہے اگر اچھے طریقوں سے آئے اور امتحان بھی بہت بڑا ہے بعض انہوں نے سابقہ کے واقع میں بڑی بندی تفصیل کے ساتھ وہ واقعات آتے ہیں کہ وہ جو فرشتے انسانی صورت میں ایک کوڑے کا مریض تھا اس کے پاس آئے پھر دوسرا ایک برف کا مریض تھا اس کے پاس آئے ایک ایک انڈا تھا ایک کوڑا تھا اور ایک گنجا تھا ان تین کے پاس آئے تو گنجے کو کہا بھیا آپ کو کیا چاہیے اس نے کہا جی مجھے تو سب سے پہلی بات یہ چاہیے کہ میرا سر مطلب دوست ہو جائے بال آ جائیں انہوں نے ہاتھ پھیرا بیز ملا اس کے بال آ گئے کہا مال دولت میں سے کیا چاہیے کہا کوئی بات نہیں بڑا اس نے بتایا کہ مجھے بکریاں چاہیے دوسرے نے پہلے اپنی بیماری ٹھیک کرائی پورے نے پھر کہا مجھے اونٹ چاہیے اس طرح نابینا نے درست کرایا اپنے نبینا پن پھر کہا کہ مجھے گائے چاہیے بہرحال ایک زمانے کے بعد دوبارہ یہی فرشتے ان لوگوں کے پاس بطور امتحان کے آ گئے ایک تو کہا کہ اللہ کے راستے میں کچھ دے دو گائے کہا جاؤ جاؤ یہ تو میری اپنی محنت ہے یاد کرا کر چکاتا ہوں اس نے کہا بھائی دیکھو تم نے کس سے دعا کرائی تھی یوں ہوا تھا اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا تھا الما تو مال میرا ہے اس میں کسی کو کوئی کمال نہیں ہے کہا وہ ناکام ہو گیا امتحان میں فیل ہو گیا اسی طرح کسی دوسرے کے پاس گئے اس نے بھی یہی کہا ایک شخص ایسا آیا اس نے کہا جی ہاں بالکل بار نے کہا کہ وہ گنجا تھا کہ اس نے کہا بالکل صحیح بات ہے یہ سب اللہ کا فضل ہے کسی درویش کی دعا سے اللہ نے مجھے دیا تھا آپ تھوڑا سا کیا مانگتے ہو سارا لے جاؤ سب اس نے کہا نہیں ہم نے لینا نہیں ہے بس امتحان لینا تھا یہ سب آپ کے پاس ہی رہے گا اللہ اور برکت دے گا اور دوسروں کے پاس وہ مال سارا ضائع ہو گیا ختم ہو گیا بس اللہ کی طرف سے ہمارا وہ مال ہلاک ہو گیا تو بات یہ ہے مال اچھی چیز ہے اچھے اسباب کے ذریعے سے حاصل کیا جائے اچھی جگہوں میں اسے خرچ کیا جائے تو یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے دنیا کے اعتبار سے بھی اچھی شہرت مطلوب نہ ہو لیکن خود بخود ہو جائے تو اچھی چیز ہے لیکن اگر مال جمع کیا جائے جمع کیا جائے بس جمع ہی کرنا ہے جیسے بھی آ جائے دیکھو دوستو اگر انسان دھوکہ کر کے نا کسی سے مال حاصل کر لیتا ہے جیسے آپ لوگ تو دار الخلافہ میں رہتے ہیں کتنے بڑے بڑے کارنامے ہو رہے ہیں اور ذہنی طور پر اس کو عدالت پکڑ نہیں سکتی اس نے اس طریقے سے ہوشیاری سے مشورے کر کے دانشوروں سے وہ مال کھایا حکومت کا یا کسی کا کہ عدالت اسے پکڑ نہیں سکتی بے شک دنیا میں وہ نہ بھی پکڑا جائے آخرت کے اعتبار کو اس کو ایک پائی پائی کا حساب دینا ہوگا جب عدالت اسلامی آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول جواب کیے فرمایا کہ سنو کسی کے زیادہ ہوشیاری کے لحاظ سے اس کی بات کی طرف فیصلہ کرنے والے کا رجحان ہو جاتا ہے اس وقت کے لحاظ سے یہ بتانا کہ یہ نظام اتنا نہیں تھا فرمایا کسی کی ہوشیاری کی وجہ سے زیادہ تر زبان ہے دلائل کے اعتبار سے بات کرتا ہے ہوشیار ہے فساحت و بلاغت ہے اس کا حق ہے نہیں لیکن اس کی ہوشیاری کے ساتھ اپنا حق ثابت کر لیا اور فیصلہ کرنے والے قاضی نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا لیکن یاد رکھو اگر اس کا وہ مال نہیں ہے اس کا نہیں ہوگا قاضی کے کہنے کے باوجود بھی لیکن قاضی تو غیر نہیں جانتا آخرت میں اس کا حساب دے گا اس طریقے سے اگر مال جمع کیا تو فرمایا اپنی جہنم ایسے جمع کرتا رہا اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کیا جب اللہ کے راستے میں سوال ہوا تو آگے سے کہنے لگا میرا مال ہے یہ تو زکات دینے والے یا فلاں لینے والے ٹیکس لیتے ہیں مجھ سے تو فرمایا آفرت میں یہی مال سونا اور چاندی ان کو پگلایا جائے گا اور اس مال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 تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بارہ ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بارہ مہینے لکھے ہیں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے ہی بارہ مہینے بنائے ہیں اور ان میں چار مہینے محترم ہیں کال جی ملک یہ سیدھا راستہ ہے خلاطت ان ان محترم مہینوں کے بارے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور کافروں کے ساتھ کتاب کرو جس طریقے سے کہ وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں اور جان کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے بات اور ایسے کر کے سبق میں کہ جو لوگ ناجائز طور پر مال جمع کرتے ہیں اور پھر اس میں حق نہیں نکالتے تو یہ مال ان کے لیے وبار کا سبب بنے گا یہ جو بخل کا مادہ آتا ہے یہ بھی دین کی دوری کی وجہ سے آتا ہے کہ دین کی دوری کی وجہ سے مال کے ساتھ حد سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے جب بندہ دین کے قریب ہوتا ہے تو مال سے محبت ہوتی ہے لیکن حد سے تجاوز نہیں کرتی کہ وہ انسان کے تمام اعمال کے نیکی کے لحاظ سے رکاوٹ کا سبب بنے ہر چیز کے ساتھ محبت اس کا تعلق ہوتا ہے بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ عزیز و تارغ کے ساتھ لیکن کوئی محبت ایسی نہ ہو کہ وہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن جائے اس کے اندر اندر ہے تو وہ ٹھیک ہے یہی بات مال کے لحاظ سے کاروبار کے لحاظ سے اپنے دفتر کے لحاظ سے اگر ایسی محبت غالب ہے کہ دفتر ہی دفتر ہے اور کوئی آپ کو خوب نہیں تجارت ہے کاروبار دکانداری ہے تو وہی ہوئی ہے اور نہ بچے یاد ہیں نہ کوئی نماز روزے یاد ہے تو یہ وہ مال ہے جو انسان کے لیے وبال کا سبب بنے گا آج کے سبق میں بارہ مہینوں کا ذکر ہے اور اس میں جو محترم مہینے ہیں ان کا ان ہے شہور شر شہرن کی کتاب اللہ کہ اللہ کے ہاں جب سے اللہ نے کائنات پیدا کی ہے بارہ مہینے پیدا کیے اور بارہ مہینے وہ اسلامی مہینے ہیں باقی اسلامی مہینوں کو دیکھتے دیکھتے اور مہینے بھی لوگوں نے بنائے بعض نے موسمی لحاظ سے مہینے بنا لیے بعض نے دوسرے اعتبار سے آپ نے کوئی مہرجان اور نوروز کے فارسیوں کے وہ عقیدے اس کے مطابق انہوں نے مہینے بنائے اصل مہینے جو اسلامی مہینے ہیں یہ شروع سے مہینے تھے درمیان میں دنیا نے ان مہینوں کو بس بدل کے اور نام کر دیے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ یہ مہینے ادا کیے گئے جو محرم سے شروع ہوتے ہیں اور دلحجہ پر ختم ہوتے ہیں محرم سفر ربیع الاول ربیع ثانی جماعت الولا جماعت ثانی رجب صابان رمضان شوال زیبادہ اور جنحجہ جناجہ پر ختم افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق اور اسلامی رسموں کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن اس وقت بعض اسلامی ممالک جس میں ہم بھی داخل ہیں کہ ہم نے اپنے اسلامی مہینوں کے ساتھ اپنے شب و روز کو متعلق نہیں کیا ہوا بلکہ دوسرے لوگوں کے مہینوں کے ساتھ اپنا تعلق کیا ہوا ہے سعودی حکومت کے اندر اسلامی مہینوں کے ساتھ اپنے نظام کو اتنا سخت متعلق کیا ہوا ہے اتنا سخت متعلق کیا ہوا ہے کہ یہاں سا عادی شخص نا یہاں کا عادی شخص اگر وہاں ان کے دفتر میں جا کے اپنی تاریخ بتائے تو اتنا زیادہ وہ ڈانٹتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کو اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ آپ چاند کی کیا تاریخ ہے اور مہینہ زیادہ ایک لگ ہے بہت سخت تنظیم کرتے ہیں اسلامی تاریخ کو یاد کرنا اسلامی مہینوں کے ساتھ اپنے نظام کو متعلق کرنا مستقل سنت کا ثواب ہے اور اس میں برکت ہے بات یہ ہے کہ چاند دیکھنا اور اس دیکھنے پر دعا کرنا یہ ثواب ہے اور کتنی پیاری دعا ہے چاند دیکھنے میں کہ اللہ پاک آپ نے چاند دکھایا ہے آپ کے برکت ہے فضل ہے اس مہینے میں خیر و برکت نصیب فرما اور اس مہینے میں اگر کوئی شر ہے تو اس کے نجات نصیب فرما چاند جیسے نظر آئے اس کے لیے دعا ہے یہ تو پورے مہینے کے لیے دعا ہو گئی اور چاند دیکھنا سنت ہے ثواب ہے ہمارے یہاں اس سنت پر صرف اور صرف رمضان میں یا اس سے کہیں پر کو عید کے اوپر وہ دیکھا جاتا ہے کہ آج ہو جائے ہر مہینے کا چاند دیکھنا سنت ہے اور اسلامی تاریخ کو گویا کہ یاد رکھنا چاہیے جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے اسلامی تاریخ ہم رکھیں ہاں اس کے نیچے مطابق بمطابق آج بائی یہ کر دیے گئے تو بھی اس شخص کو سوال ملتا رہے گا اپنی گھڑیوں کے اوپر بھی اسلامی تاریخ رکھنی چاہیے کہ ہم اگر حکومتی اعتبار سے اسلامی تاریخ نہیں بنا سکتے تو اپنے پاس سے تو اسلامی تاریخ کو یاد رکھ سکتے ہیں نا آج بھی اگر کس ساتھی سے پوچھیں کہ آج رجب کی کیا تاریخ ہے تو ان کو سوچنا پڑے گا کہ یوں ہے یا یوں ہے لیکن اس کی تاریخ اسے فوراً یاد ہے کہ آج بائیس ہے اور یوں ہو جائے گا اور تیئیس کو یوں ہو جائے گا اور پچیس کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن بھی تھوڑی سی حرکت کرے گا یہ ساری باتیں ہمیں یاد ہیں اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا اور چاند کو دیکھنا یہ سنت ہے اور اس پر مستقل سوال ہے ایک بات تو یہ ان اسنا اشر شہرن کی کتاب اللہ یوم خلق استعمال ہوا اللہ نے جب سے تعینات بنائی ہے بارہ مہینے بنائے ہیں اور ان میں چار مہینے محترم ہیں چار مہینے جو محترم ہیں ان کی بھی تجویز تقریب ہے تو محرم سے محترم مہینہ شروع ہوتا ہے محرم محترم مہینہ احترام والا یہ سال شروع ہو رہا ہے اور سال جب ختم ہوتا ہے تو پھر حدیہ پر ختم ہو رہا ہے اور جو حجہ بھی محترم مہینہ یعنی یہ سمجھانا چاہ رہی ہے اسلامی شریعت کہ اسلامی سال کی ابتدا بھی محترم اس کی انتہا بھی محترم کیا آپ ہر حال میں اپنی جان مال اپنے ساتھی عزیز و مسلمانوں کا خیال رکھیں احترام کریں یہ چار مہینے محترم شروع کے ہیں یہ نہیں کہ کسی خاص شریعت کو اللہ باغ نے عطا کیے ہیں پہلے سے ہی ہیں ہاں درمیان میں جو مختلف شریعتیں آئیں مختلف آسمانی کتابیں نازل ہیں تو ان میں بعض اعلی کتاب ایسے رہے ہیں کہ جنہوں نے ان محترم مہینوں کا صحیح معنی میں احترام کیا ہے جیسے کہ ابھی سناتا ہے کہ ملت ابراہیمی نے میں ان مہینوں کا صحیح احترام کیا جاتا رہا ہے چار مہینے محترم محرم کا مہینہ ہے پھر آگے رجب کا مہینہ ہے درمیان میں یہ دوسرے مہینے نہیں ہے پھر جی ہے اور دلحجہ ہے جزادہ دلحجہ اور محرم یہ تینوں اکٹھے ہیں اور رجب کا مہینہ جو ہے یہ علیحدہ ہے اس کو رجب المرجب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جاہلیت کی تبدیل کی تو لوگ جو ہے ہر وقت لڑائیاں جھگڑے قتل و قتال راستے میں پناہ پکڑ کے بیٹھنا اور قاتلوں کو ڈھونڈنا ڈاکے ڈالنا یہ طریقہ کار تھا تو پھر یہ کاروباری نظام دو قبائل کا ایک ملک کا ایک شہر کا دوسرے شہر کے ساتھ متعلق ہوتا تھا تو لوگ پھر ان محترم مہینوں میں سفر کرتے تھے یہ زیادہ دلجہ محرم یا پھر رجب میں کہ راستے میں کوئی دافا نہیں پڑے گا کہ ہر کوئی ان مہینوں کا احترام کرے گا تو لہٰذا ہمارا قافلہ اور السلام کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا یہ ملت ابراہیمی میں اس کا بخوبی احترام رہا ہے فرمایا سال تدید القیم یہ سیدھا راستہ ہے اب یہاں پر سوال ہے کہ یہ کیا بات ہے جب بارہ سے بارہ مہینے اللہ نے بنائے ہیں ان میں یہ چار مہینے محترم ہیں اچھا اتفاق سے سکھاتا جلحجہ میں تو چلو حج کی بات ہے تو محترم سمجھ میں بھی آتا ہے اب محرم میں کیا بات ہے اگر محرم محترم ہے لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اس میں شہادت ہوئی تھی تو محرم مہینہ محترم ہو گیا نہیں حضرت حسین کی شہادت تو اسلام کے بعد ہوئی ہے اسلام آیا اس کے بعد ہوئی یہ محترم مہینے تو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تب سے ہیں تو یہ تو اتفاق سات ایسے لوگ محرم کے مہینے میں ان کی شہادت ہو گئی تو ان مہینوں کو اللہ نے محترم کیوں بنایا یہ سوال ہے اب اسلامی شریعت میں اگر محترم مہینے یہ حج کے ہو جاتے سات رمضان کا یا شادان کا ہو جاتا تو سمجھ میں آ سکتا تھا کہ ان میں عبادت کے سے جان ہے بات یہ ہے اسلام کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کی حکمت اور حقیقت سمجھ میں آتی ہے اور اسلام کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کی حکمت اور اس کی جو حقیقت ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی انسان کا ناقص ہونا اس بات سے اسے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مجھے ہر چیز کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی مسلمان کی اسلام یعنی جو لفظ اسلام ہے اس کا لفظی ترجمہ ہی بات ماننا مسلمان کا نام جو لفظ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے بات ماننا سمجھ میں آئے حقیقت یا نہ سمجھ میں آئے حقیقت بات ماننے کا نام اسلام ہے میں ایک آسان مثال کئی دفعہ پہلے بھی دے چکا ہوں کہ جب انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا خارج ہو گئی تو اسلام اس کو حکم دیتا ہے کہ منہ دھو کونوں سمیت بازو دھو مسا کرو اور پاؤں کو تخنوں سمیت دو جبکہ ان آزاد کے ساتھ وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ہوا خارج ہوئی اور ہوا خارج ہونے کی وجہ سے مسئلہ نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں لیکن مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود وہ بھی کرتا ہے ہوا خارج ہوئی پیشاب نہیں کرتا بس ہوا خارج ہونے کی وجہ سے سے ہوا خارج ہو جائے اس کو بھی دھونا چاہیے وہ استنجا کرتا ہے تو لگتا ہے یہ بدت کرتا ہے یعنی جس مقام سے ٹوٹا ہے پیشاب پکانا نہیں کیا صرف ہوا خارج ہوئی مسئلہ معلوم نہیں تو استنجا کرتا رہا کوئی بات نہیں مسئلہ معلوم ہے کہ استنجا اس کے ذمہ نہیں ہے اور باوجود مسئلہ معلوم ہونے کے وہی مریض ہے استنجا کرتا رہا کہ چلو وضو پورا بناتے ہیں تو یہ بدت کرتا رہا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وضو کیسے ٹوٹا اور آزاد کون سے پلیت ہو گئے آزاد یہ بازو پلیت ہو گئے منہ پلیت ہو گیا مسا کرنا ہے پاؤں دھونے ہیں یہ وہ اسلامی حکم ہے کہ جس میں انسان کو حکمت سمجھ میں نہیں آ سکتی اس کو اسلامی شریعت میں کہتے ہیں امر تعبدی ہر حال میں بات کو ماننا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بس اس کے اس کو اس فرمان کو ماننا ہے اسی طریقے سے یہ حکم بھی اللہ صاحب کی مرضی ہے اللہ نے سارے مہینے بنائے ان میں چار مہینے اللہ نے محترم بنائے ان مہینوں میں کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ان مہینوں کو محترم بنایا یہ وجہ اللہ کو ہی معلوم ہے انسان کا کام ہے ان مہینوں کا احترام کرے اور ہماری شریعت میں بھی یہ حکم ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی کی ابتدا کرنا مناسب نہیں ہے ہاں اگر کوئی کافر اگر کوئی کافر ہو ان مہینوں میں اس لحاظ سے گیا کہ حملہ کرے کہ مسلمان ان مہینوں کا احترام کرتے ہیں زیادہ مسلمانوں کو ان مہینے میں مارو اور ان پر حملہ کرو تو یہ آگے سے جواب نہیں دیں گے کہ احترام کرتے ہیں اب تو مسلمان سارے مہینوں کا احترام کرتے ہیں سارے مہینوں میں بھی اس مارتے رہے تو یہ احترام ہی کرتے ہیں آگے سے جواب نہیں دیتے ہیں میزائل بھی سنبھال کے رکھتے ہیں ٹینک بھی سنبھال کے رکھتے ہیں اپنی فوج اور فوج کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں اس کو صفائی کرتے ہیں آپ لوگوں نے کبھی فوجی چھاونی میں جا کے تماشا دیکھا ہو بڑے سارے انداز میں فوجی ان کو کلاسن فوجوں کو کھولتے ہیں پھر ان کو پالک کرتے ہیں پھر ان کو ہیں اور سنبھال سنبھال یہ ہے کہ کوئی کافر یہ سمجھے کہ عشر حرم مسلمان لوگ احترام کرتے ہیں لڑائی آگے سے نہیں کریں گے اس لیے وہ عشر حرم میں حملہ اگر کر دے ان محترم مہینوں میں مسلمانوں پر تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ آپ اس کافر کے حملے کا جواب دیں آپ گنگار نہیں ہوں گے آپ کی طرف سے ابتدا اختار ان مہینوں میں نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کافر حملہ کر دیں تو پھر جا دیکھو اسلام نے انسان کی جان کی جتنی حفاظت کی انسان کے مال کی جتنی حفاظت کی اسلام نے انسان کی آبرو کی جتنی حفاظت کی اتنی حفاظت کسی اور اصول اور ضابطے کے اندر نہیں ہے حدیث جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری شریعت میں شہید صرف وہ شہید نہیں ہے کہ جس نے بخار کے سامنے مقابلے میں جا کے اپنی جان کا نظرانہ دیا وہ تو وہی شہید جو اسلام کی سربلندی کے لیے اس نے جان کا نذرانہ دیا میری شریعت میں وہ بھی شہید ہے کہ جس کے گھر میں حملہ ہوا لوگ اس کو نام لوٹنا چاہتے تھے اور اس نے آگے سے مقابلہ کیا اور یہ شہید ہو گیا اگر اس نے مقابلہ کیا اور وہ مارا گیا جو ڈاکو اور چور آیا تھا وہ جہنمی ہے اور اگر ڈاکو اور چور نے مارا اور اس نے اپنے جان کو یا اپنی مال کو یا اپنے آبرو کو یا اپنے بچوں کی آبرو کی خاطر اپنی جان کو پیش کیا اور یہ مارا گیا تو یہ شہید ہے یعنی کہ اپنی مال کی حفاظت اپنی جان کی حفاظت اپنے بال بچوں کی عزت کی حفاظت کی خاطر اگر اس شخص کی جان چلی گئی سے آخرت میں سوال و جواب نہیں ہوگا یہ شہید ہے شہید کا بہت بڑا انعام ہے قبر میں کوئی سوال و جواب نہیں ہے نظام کے اوپر اس کا عمل نہیں ہے ایک چیز کا سوال ہے صرف شہید سے کہ اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو یہ حق العباد میں سے ہے اس کا سوال ہوا تو بات یہ ہے یہ اسلام کی بات ہے تو اسی طریقے سے جب کوئی اسلامی حکومت پر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہے ان مہینوں کا احترام ہے لیکن حملے کا جواب مسلمانوں کو مہینے میں دینا ضروری ہے کوئی گنا نہیں ہے اور کافی یہ نہیں سمجھے کہ یہ سوشتا بھی نہیں نہ رہے کہ مسلمان تو سوئے رہتے ہیں میں تو ابھی جملہ نہ کر سکے طور پر درمیان میں بتا چکا ہوں تو اب تو مسلمانوں نے تمام مہینوں کو ہی محترم بنایا ہوا ہے فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم إنما النسيء زيادة في الكفر بلا شبہ نسی یعنی مہینوں کا ہٹانا یا اپنی جگہ سے ہٹانا یہ کفر میں اضافہ کرنا ہے یہ ضد و لذین کفر کافی لوگ اس کے ذریعے سے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے یہ فل دون آمن حلال کر دیتے تھے اس مہینے کو ایک ساتھ کہ یہ اصل حرم میں سے نہیں وہ ہر رہو آ اور اگلے سال اس مہینے کو اشر حرم میں شمار کر دیتے تھے یہ آپ وہ عزت حرم اللہ اس لیے کرتے تھے کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے مہینے محترم بنائے ہیں اتنی گنتی ہم پوری کر دیں ما حرم اللہ پھر بعض دفعہ اس کو حلال کر دیتے جو اللہ نے اشر حرم بنائے ہیں ان کے سامنے ان کے عمار بات مزین کر دیے جاتے تھے اس لیے وہ کرتے تھے اللہ علیہ دل قوم القافری اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے ہدایت نہیں دیتے بات ہو رہی تھی اشر حرم سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے شروع دنیا جب بنائی تو بارہ مہینے بنائے اور اس میں چار مہینے محترم بنائے ہیں وہ چار مہینے میں تین مہینے اکٹھے ہیں جی محرم اور ایک مہینہ ہے رجب کا علیحدہ مشرقین مکہ نے جہاں اور اپنی طرف سے حلال حرام کی ترتیبیں کرتے رہتے تھے اسی طریقے سے ان میں بھی یہ انہوں نے کام کیا کہ جب دل چاہا کسی محرم مہینے کو مثلاً محرم کا مہینہ تھا تو کہنے لگے کہ یہ ابھی سفر ہے یہ زکادہ شروع ہو گیا تو کہنے لگے نہیں یہ ابھی سوال یا زکادہ اس دفعہ نہیں آئے گا دو مہینے اس دفعہ اور اضافی ہوں گے باورات نے لکھا ہے کہ یہ مہینوں کو بدل دیتے تھے جیسے کہ زکادہ ہے تو کہتے نہیں سوال ہے بعض دفعہ یوں کرتے تھے کہ جب سوال کا مہینہ آ گیا تو کہتے اس سال جو سال ہے یہ بارہ مہینوں کا نہیں ہوگا یہ چودہ مہینوں کا ہوگا دو مہینے اور درمیان میں اضافی آئیں گے پھر اس کے بعد سیکھا شروع ہوگا اور پھر لگ جائے گا بہرحال غیر ان کی حکومت تھی وہ سردار تھے وہ جو مشہور حکومت اس کی بات تھی اس کی بحث تو اسی طرح ہوتا ہے آپ لوگوں کو یاد تھا وہ پچھلے گزشتہ سالوں میں گورنر راج پنجاب میں نافذ ہو گیا تھا تو پھر ادھر سے جب وہ ریلا چلا تو گورنر راج ختم ہو کے دوبارہ شباز کی شباز شریف کی حکومت آ گئی بس جس کی طاقت ہوتی ہے اسی کے مہینے ہوتے ہیں اسی کے سال ہوتے ہیں وہ چاہے تو چھٹی کو بھی مصروف کر دیں چاہے کہ مصروف دینے کو بھی چھٹی میں لگا دیں اس وقت سرداری تھی مشرف جی نے مدد کی اپنی ان کی مرضی چلتی تھی بس جس طرح چاہتے کسی مہینے کو محترم بنا دیتے تھے اور کسی کو کہتے محترم جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ نا جا اللہ ہو من بحيرة ولا صائبة ولا وسيرة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب أكثر لا يحلون کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک جانور حرام قرار دے دیے تھے ان کا گوشت نہیں کھانا ان کا دودھ نہیں پینا ان کے اوپر سواری نہیں کرنی قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ نے تو حرام نہیں کیے انہوں نے خود اپنے اوپر بھی حرام کیے اللہ نے تو حلال کیے اسی طریقے سے یہاں پر بھی حرام حلال کی ترتیب انہوں نے اپنی طرف سے کر رکھی تھی جس کو فرمایا ان ممن نسی اور زیادت ان فلکف کہ جو مہینوں کو گھٹاتا ہے یا اپنی جگہ سے ہٹاتا ہے یا سال کو بارہ مہینے کے بجائے چودہ کا بناتا ہے اس سب کے لیے عربی زبان میں لفظ قرآن مجید میں نسی کا استعمال کیا ہے یہ زیادہ کفر ہے ایک تو کفر ہے کہ بتوں کی بات کرتے ہیں شرک کر رہے ہیں اللہ کو صحیح نہیں مانتے لیکن جو مہینوں کا تغیر تبدل ہے کفر کے بھی درجات ہیں اور بڑا کفر ہے حدیث میں آتا ہے کہ منافق سب سے بڑا کافر ہوتا ہے اس کو قرآن مجید نے دھیان کیا فضبر تل اصل میں جہنم کا سب سے زیادہ جو سخت ترین طبقہ ہے وہ منافقین کے لیے ہے اور ادنا درجہ جہنم کا وہ اس شخص کو ہوگا کہ جس کو صرف جوتے جو ہے وہ آپ کے بنا دیے جائیں گے یہ سب سے ہلکی سزا جہنم میں جس جہنمی کو دی جائے گی اس کو صرف جوتے آپ کے بنا دیے جائیں گے اور کوئی اسے تکلیف نہیں ہوگی تو جوتے جب ہوں گے تو اس کے سر سے اس کا مغل ابل کر باہر گرے گا اسی طریقے سے جہنم میں درجات ہیں تو جہنم کے درجے کیوں ہیں اس لیے کہ کفر کے درجے ہیں کوئی چھوٹا کافر ہے کوئی بڑا کافر ہے چھوٹے کافر کو سزا اس لحاظ سے بڑے قرآن مجید میں فصول فریل قول رضیہ یہ سو مبارک کی نیت ہے کہ جو لوگ وقت بہش ازا اسلا وقت بہش ہوا فصول فریل قول رضیہ یہ سورہ مریم ہے کیا کہا کہ کچھ لوگ نہ خلق آ جائیں گے فخلف فا دل خلف یہ تو پہلے گزرے اس کے بعد ایسے آئے جو نااہل اہل جانشین تھے فمبا دن فلفن فل فن لام پر جب آئے تو جانشین مراد ہوتا ہے ہند خلف لام پر جب زبر آئے تو وہ اچھے جانشین کو کہتے دیتے ہیں تو عربی زبان کی فصاحت کہ صرف جزم آیا تو اس کا ترجمہ ہے برا جانشین تو خلق ہیں خلف برے جانشین آئے کچھ ایک دو پہلے گزرے تھے ان کے جانشین آئے برے آئے کیوں برے آئے ادا استلاب نماز نہیں کرتے تھے سستی کرتے تھے نماز ضائع کرتے تھے یہ برے جانشین کی علامت ہے وقت شاہ بات دوسرا کیا تھا برے جانشین کا کام برے جانشینوں کا کام کیا تھا کہ خواہش کی شہوت کی پیروی کرتے تھے یہ ان قریب ملاقات کریں گے غیا سے یا اسی جگہ پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ غیا جہنم کی ایک وادی ہے ایسی وادی ہے کہ اس وادی جہنم سے دوسری جہنم یومیا ستر ہزار مرتبہ پناہ مانگتی اللہ کی جہنم یہ پناہ مانگتی اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں اس غیا میں نہ داخل کر دینا جہنم جہنم سے بنانا اتنا اس میں سخت گویا کہ سزا اور عذاب ہوگا تو بعد میں اس سے بات ادھر گئی کہ کفر کے بھی درجے ہیں ایک چھوٹا کافر ایک بڑا کافر ایک وہ کافر ہے جو خود کافر ہے ایک وہ کافر ہے جو دوسروں کو بھی کافر بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے تو یہ جو مہینوں کا گھٹانا بڑھانا وغیرہ اپنی جگہ سے ہٹا دینا بارہ مہینوں کو چودہ کر دینا یہ کفر میں جاتی ہے اور دوسرے لوگوں کو اس کے ذریعے سے یہ گمراہ کرتے ہیں کہ اس وقت کے لحاظ سے گمراہی یہ تھی کہ کسی کا کوئی عہد معاہدہ بھی ہوتا تھا نا کہ شوال میں فرض کرو پیسے دینے یا زکادہ میں دینے تو اب سردار صاحب نے یہ کہا کہ اس سال زکادہ آئے گا ہی نہیں زکادہ اس سال نہیں آئے گا اگلے سال زکادہ آئے گا اب جن لوگوں نے پیسے دینے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے کیونکہ سرکار کا اعلان ہو گیا ہے کہ اس سال ذکر آئے گئی نہیں تو کیسے مانگنے والا پیسے کیسے مانگ سکتا ہے یہ کہ دوسرے لوگوں کو گمراہ یوں کرتے اسلام کے بعد گمراہی کیا ہے کہ جب اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخ صحیح طریقے سے یاد نہ ہو تو کوئی عبادت صحیح نہیں ہے اب کرو کہ یہ مہینہ جو رجب کا چل رہا ہے نقش و نمر میں رجب کا نہ ہو یہ جناب اسلامی کا ہے تو ہمارا جو رمضان آئے گا وہ شابان میں آئے گا شابان کو ہم رمضان سمجھیں گے جب مہینے اپنی جگہ پر نہیں ہوں گے تو تاریخ نہیں ہوگی اسلامی تو سارا نظام مسلمانوں کا خراب ہو جائے گا کیونکہ عبادت کا تعلق وہ اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے یہی وجہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخر میں مہینوں کی وہ وہی کے ذریعے سے ترتیب بتا دی گئی کہ یوں مہینے ہیں اصل اور ان مشرقین نے مہینوں کو خراب کیا ہوا تھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ پچھلے سال سن نو ہجری میں جو میں نے ابو بکر کو بھیجا تھا کہ آپ جاؤ عمر حج کراؤ قافلے کے امیر بن کے جاؤ حج کراؤ اور اعلان کر دو جو گزشتہ سبق میں گزر چکا ہے کہ آئندہ کوئی مشرقین ننگا تلاش نہیں کر سکتا حرم میں نہیں آ سکتا داخلہ بند ہے تو جب آپ کو صحیح ایام کی اور مہینوں کی بئی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ گزشتہ سال جو ابو بکر نے بھی حج کیا تھا وہ حج سی بادہ میں ہوا ہے کہ حجم میں نہیں ہوا وہ حج بھی تو پھر جب آپ آئے آپ نے خطبہ حجت الوداع میں ہم کو سلاد کے بعد جو سب سے پہلے ارشاد فرمایا دو تین باتوں کے بعد کہ ان ہی یوم خلق اللہ السماوات آج کے دن زمانہ اس حالت میں پھر کے آ گیا ہے جس حالت پہ اللہ پاک نے زمانے کو پیدا کیا تھا لوگوں نے درمیان میں مہینوں کو تاریخوں کو آگے پیچھے کیا تھا اب وہ نظام سارا درست ہو گیا آج کے بعد تاریخ کو یاد رکھنا مسلمانوں کو حکم دیا چاند کو دیکھنا چاند کو دیکھنا سوال وہ سنت ہے اور اس میں دعا ہوتی ہے اللہ پاک نیا چاند آپ نے عطا کیا اس میں جو خیر ہے اس مہینے میں وہ نصیب فرما اس مہینے میں جو شر ہے اس سے ہمیں نجات نصیب فرما یہ دعا ہے سنت ہے چاند دیکھنا کل بات ہو چکی ہے زیادت میں کٹر اور افسوس کی بات یہ ہے اب بھی کفر اور اس میں پیچھے یہودی لاگی ہے کہ مسلمانوں کے حج اور رمضان کو خراب کرنے کی کوشش میں وہ لگے ہیں حالات ان کے قبضے میں ہیں چاند کے وہ فلکیات کا نظام ان کے قبضے میں ہے پوری کوشش ہوتی ہے ان کی کہ حج کو خراب کریں رمضان اگر خراب ہو تو رمضان کا ایک آدھ دن آگے پیچھے جائے گا نا فرض کرو کہ انہوں نے ایک دن پہلے چاند ہمیں دکھا دیا ہے تو ایک دن پہلے روزہ رکھیں گے تو ادھر سے ایک رہ جائے گا وہ عید جلدی آ جائے گی یا دیر سے دکھایا ہے کہاں کیا نظر آ گیا تھا لیکن دیر سے اعلان کرایا گیا ہے تو ایک روزہ تھا ایک روزے کا طرف رمضان میں پڑے گا لیکن اگر حج کو فرق کیا جائے تو حج تو ایک دن ہے حج تو ہوتا ہی ایک دن ہے کہ نو ذلحدہ جو نفس العمر میں نو ذلحدیا تھی جس میں میدان عرفات میں حج میں جانا ہے اگر وہ نو ذلحا نو نہیں اور لوگ آٹھ کو وہاں کھڑے رہے یا دس کو کھڑے رہے تو وہ حاضر نہیں ہوتا اور اس کے اوپر لمبی بات ہو جائے گی کہ ایک پوری کفر کی طاقت اس میں لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے حج کو خراب کیا جائے ابھی تک تو وہ کامیاب نہیں ہوئے کہ کچھ علم مسلمان بھی اس میں موجود ہیں کہ جو مقابلہ ہو رہا ہے بارہ تو اسلام تو سارا اس کے ساتھ متعلق ہے فرمایا ہلون ہو آمن وہ ہر نو نہ ہو آنا کہ یہ ایک سال میں ایک مہینے کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے مہینہ نہیں ہے اس میں لڑائی جھگڑا ہے جو تجارت جس طرح جائز ہے اگلے سال اسی مہینے کو کہتے تھے یہ حرام ہے بھائی یہ فرض کرو مہینہ جماعتی لولہ کا چل رہا تھا جو آشور حرم میں نہیں ہے سردار بیمار ہو گئے اس میں وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے وغیرہ کہا بھائی یہ جلدی آ گئے رجب اس کا ہے یہ رجب ہے وہ مان جاتے تھے جیسے اعلان ہو گیا لو آتی ہوں ان کو پما ہر رم اللہ دلیل کیا دیتے ہیں دیکھو وہ تو جاہل لوگ تھے ان کو تو جہالت کا اللہ نے لقب دیا ہے کہ وہ جاہلیت کا دور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تھا وہ جاہل لوگ تھے فلاں دلیل کیا دیتے تھے کہ بات یہ ہے کہ اللہ باپ نے چار مہینے ہی محترم بنائے ہیں نا تو ہم سال میں چار کی گنتی پوری کر لیتے ہیں بس گنتی اشر حرم کی آگے پیچھے ہو جاتی ہے نا چار مہینے تو پورے کر لیتے ہیں جیسے آج کل بعض لوگوں کے آپ کے علم میں ہوگا وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں تو زور میں زور پڑنی اثر میں اثر پڑنی مغرب میں مغرب پڑنی تین